اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو کر خواہ بوجھل ہو کر اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو